پہلا سوال حضرت تھانوی اور حضرت مدنی نور اللہ مرکز ہما میں باوجود دونوں کے مخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہیں کیا مخلصوں اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جواب مخلصین کی جماعت میں اختلاف کا ہونا کوئی مستباد اور دشوار چیز نہیں ہے ہمیشہ سے اختلافات ہوتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا کوئی عامی ایسی چیز سے پریشان ہو تو بعید نہیں مگر تم جیسے سمجھدار علمی مناسبت رکھنے والے کو اس سے متعجب ہونے اور اس طرح متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں میں تو اس چیز میں اتنا ٹھنڈا ہوں کہ لکھ نہیں سکتا شوال میں حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے اور رجب میں تمت ہوتی ہے ان دس ماہ میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں کم از کم بیس مرتبہ یہ کہنا نہ پڑتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور فلاں کا یہ ہے صحابہ کے یہ مذاہب ہیں اور تابعین میں یہ اختلاف ہے علماء کا باہمی اختلاف ان کے اخلاص کے منافی نہیں اگر آپس کا اختلاف ہی اخلاص کے منافی ہوگا تو ہمیں تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی کہ ان سب حضرات رضی اللہ عنہم و اللہ تعالیٰ کو مخلصین کی جماعت سے خدا نہ خواستہ نکالنا پڑے گا رہا شدید اختلاف ہونا تو میں تو کچھ شدید بھی نہیں سمجھتا اتنا ہی تو ہے کہ ایک وقتی مسئلے میں ایک حضرت کی رائے یہ ہے کہ لیگ میں شرکت مسلمانوں کے لیے مفید ہے کانگریس میں مضر ہے دوسرے حضرت کی رائے اس کے برعکس ہے اختلاف علماء کی صورت میں کس کا اتباع کیا جائے اب جو شخص خود اہل الرائی ہے حالات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے قواعد شرعیہ سے واقف ہے اس کو چاہیے کہ جس کو دیانت حق پر سمجھتا ہے دیانتن حق پر سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے جو خود اتنی سمجھ نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو دو چار دن قیام کرے یا اگر حالات سے پہلے سے واقف ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں جو ان سے حضرت سے عقیدت زیادہ ہو ان کا اتباع کرے بے ائی اقتدئی تم احتدئی تم اس میں لڑائی کی کیا بات ہے اور جھگڑا کیا ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ آخر ان اکابر کا اختلاف آپ کی نظر میں شدید اختلاف کیوں ہے کیا یہ اختلاف جنگ جمل سے بھی بڑھ گیا ہے جس میں دونوں تلواریں چل رہی تھیں تم ہی تو بتاؤ کہ ان میں سے کون سے فریق کو مخلصوں کی جماعت سے نکال دو گے اگر حضرت علی کرم اللہ وجہو کا اس میں گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے خلیفہ برحق کہنا ہے مرجع الاولیاء کہنا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے ام المؤمنین کہنا ہے اور حضور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیوی کہنا ہے اور اختلاف کا حال حال معلوم ہی ہے کہ جنگ جمل کا نام قیامت تک اس اختلاف کی یاد کو باقی رکھنے والا ہے سنو چونکہ میں تم پر اپنا کافی حق سمجھتا ہوں اس لیے زوردار الفاظ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی دل میں قدورت نہ لانا اگر خدا نہ خواستہ ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ان حضرات کو کچھ نقصان نہیں ہوگا مجھے تو بعض لوگوں پر جب وہ ان دونوں اکابر میں سے کسی کی شان میں استاخانہ غیبت اور بے ادبی کرتے ہیں تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور ان اکابر پر رشک آتا ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اپنے دینی علمی عملی کارناموں کے ساتھ جن کے ثمرات وہ شب و روز لوٹتے ہیں دوسروں کی نیکیاں بھی سمیٹ رہے ہیں اور یہ بیچارہ غصے میں یوں کہہ رہا ہے کہ چونکہ مجھے تم پر غصہ بہت ہی آ رہا ہے اس لیے میری عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں بھی تم لیتے جاؤ کس قدر اپنے اوپر یہ شخص ظلم کرتا ہے کہ غصے میں اپنے عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جن سے وہ خفا ہے اور خود فقیر بن رہا ہے اور مجرم بن رہا ہے مفلس حقیقی کون ہے حدیث شریف میں وارد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ سے دریا فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو کہ سمجھتے ہو صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے بلکہ حقیقتاً مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر حاضر دربار ہو مگر دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا کسی کو گالیاں دی تھی کسی کا مال چھین لیا تھا قیامت میں روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں وہاں تو سارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے پورے کیے جاتے ہیں اس لیے ان مظالم کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دلائی جائیں گی جن پر ظلم کیا تھا اور ان کو برا بلا کہا تھا اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہرحال ان کے تو حقوق پورا کرنا ہی ہے اس لیے بقدر ان حقوق کے جس قدر گناہ ان لوگوں کے وزن میں آئیں گے وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت کچھ کمائی نماز روزہ اور دینی کاموں کی لے کر گیا تھا اور ملا یہ کہ دوسروں کے گناہ پر بھی سر پڑ گئے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی تو غیبت کی جاتی ہے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے اور فساق اور کفار کی تعریفیں کی جاتی ہیں حالانکہ حدیث میں وارد ہے اذا مدح الفاسق غدب الرب ربو له العرش جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعلیٰ شان ہوں ناراض ہوتے ہیں اور عرش ترانے لگتا ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی تعریف نہ کی جائے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ جی، کہ کس شخص کی تعریف کس حد تک اور کن قواعد کے تحت میں جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ایک جانب غلطی ہے تو کیا اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان کے سارے دینی کمالات سے آنکھیں پھوڑ لی جائیں شریعت متحرہ نے ہم لوگوں کو ایک ایک جز اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے ہم لوگ باوجود ادعائے مذہبیت کے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور دوسری قومیں ان رضی اصولوں پر عمل کر رہی ہیں اور بڑھ بڑھ رہی ہیں ہم لوگ اپنی مایا لٹا رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں سنو میں تسلیم کرتا ہوں کہ کسی ایک جانب غلطی ہے اور ایسی کھلی غلطی ہے کہ تم اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے نہ کرو کون مجبور کرتا ہے سبحانک بحمدک واتوب اللہ بسم اللہ على الرحیم الكريم قائل سے قول کو پرکھنے کا ضابطہ لیکن اس بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سامنے رکھو انہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اللہ ان پر رحمت کرے کس قدر نفیس بات کہی ہے ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ میں تمہیں حکیم کی کجی سے ڈراتا ہوں کہ شیطان کبھی نہ حق بات حکیم کی زبان سے کہہ دیتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے شاگرد نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم کرے جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے کہہ دیا اور اس کا خیال رکھنا کہ حکیم کی یہ باتیں تجھے اس سے رو گرداں نہ کر دیں بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لے اب غور کرو کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس ضابطہ اور نصیحت میں کتنے اہم امور ارشاد فرما دیے ہیں ایک ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے اس لیے محض ایک بات کسی کی سن کر اس کا معتقد نہ ہونا چاہیے ہماری عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا ایک مضمون کسی کا پڑھا فوراً اس کے معتقد ہو گئے ساتویں آسمان پر اس کو پہنچا دیا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ بدین ہے فاسق ہے مگر بات ہماری مرضی کے موافق کہہ رہا ہے تو اس کو اتنا پکا دیندار ثابت کریں گے کہ معاذ اللہ نبوت کے قریب پہنچا دیں گے اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک ہی شخص کے متعلق ہم صبح کو زندہ باد کہتے ہیں شام کو مرد آباد کہنے لگتے ہیں مؤمنا کافرہ سے اگر اس کو تشبیح دوں تو کیا بے جا ہے دو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ حکیم سے بھی کبھی کجی کی بات ہو جاتی ہے اس لیے محض ایک آد بات کی وجہ سے غیر معتقد نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں کے مجموعہ سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اول تو آدمی کی حالت پر کا پورا غور و تعمق سے مطالعہ کرنا چاہیے اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں شریعت متحرہ کا متبع ہے اور سنت نبویہ کا دل دادا ہے تو بے شک وہ قابل اتباع ہے قابل اقتدا پھر اگر کسی کو اپنے پورے ذمہ دارانہ تحقیق سے کوئی بات اس کے خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ لینا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے اس حکیم سے علاحدگی اختیار نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کا احتمال اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تو رجوع کرے اور تم ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ ہی جاؤ گے یہ اجمال ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا تفصیل میں غور کے بعد بہت سی گنجائش ہے اب موجودہ صورت کو جانچو ہمارا طرز عمل کیا ہے ایک بات اپنے ذہن میں صحیح سمجھ لی کیسی ہی معمولی سی بات ہو کتنی ہی جزوی چیز ہو پھر کسی کا مضمون کسی کی تقریر اس کے موافق دیکھ لی یا سن لی تو اس کی تعریفوں کے پل باندھے دیے جاتے ہیں اس کو سراہا جاتا ہے اس کی جا بے جا حمایت کی جاتی ہے اس میں جو خلاف شر واقعی باتیں ہوں ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جو بات حق ہے اس کو حق کہا جائے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے یا کم از کم سکوت کیا جائے لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اس شخص کی حمایت میں ان شرعی امور ہی کو سرے سے لغو بتا دیا جاتا ہے جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین رکن جس کو سینکڑوں احادیث میں کفر و اسلام کا امتیاز بتایا گیا ہے یعنی نماز اس کے متعلق بھی ایسے الفاظ ہماری زبان و قلم سے نکلتے ہیں جن کی نقل سے بھی کوفت ہے محض اس وجہ سے کہ ہمارا ممدوح نماز نہیں پڑھتا نماز کے ساتھ استخفاف کا برتاؤ کیا جاتا ہے اس کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے اس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سن لی یا دیکھ لی تو اس کا ہر فعل عیب ہے جو واقعی خوبیاں اس میں ہے وہ بھی سراسر مذمت کے قابل سمجھی جاتی ہیں حالانکہ شرع اور عقل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے جس سے نہ گٹھانا چاہیے نہ بڑھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے انزل الناس منازلہم ترجمہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھا کرو یعنی نہ مرتبے سے بڑھاؤ نہ گٹاؤ لیکن ہم لوگوں کا عام برتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراد و تفریق ہے اعتدال کا ذکر نہیں سبحان کلّم وشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرّحمن و نسلم علی رسول کریم شدت اختلاف کے درجات علاوہ عزی اگر مان بھی لو کہ ان حضرات میں شدید اختلاف ہے تو یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ اہل حق میں شدید اختلاف کا ہو جانا نہ منقصد ہے نہ شریعت کے خلاف بلکہ جب کسی امر میں اہل حق کے نزدیک اختلاف ہوگا تو جس درجے کو وہ امر اور وہ اختلاف ہوگا اسی درجے کی اس میں شدت بھی ہوگی مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک امر کو کوئی شخص فر سمجھتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے یا ایک شخص واجب سمجھتا ہے دوسرا مکروح تحریمی تو اس میں آپس میں مخالفت منازعات تردید ضروری ہے یہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپس میں قتال تک مجبور کیا ابو داود شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر واجب ہے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ جن کی تحقیق اس کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں جھوٹ بولا گو علماء اس ارشاد کی صحابی کی شان میں ہونے کی وجہ سے توجیح فرماتے ہیں لیکن ظاہر الفاظ یہی ہیں اس لیے اگر کسی امر حق کی تحقیق میں کوئی لفظ سخت نکل جائے تو اس کی توجیح ہم کو بھی تو کرنا چاہیے حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں نظیریں اس کی ملیں گی اور یہ حضرات اپنے اس زور و شور میں اس لیے معذور ہیں کہ ان کے پیش نظر اللہ عنہ الناس ان یقول بحق اذا علمه جیسے ارشادات نبوی بکثرت موجود ہیں ترجمہ خبردار کسی کو امر حق کہنے سے لوگوں کی حیبت نہ روکے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے امور ہم نے دیکھے اور ہیبت ہمارے لیے معنی ہو گئی نیز مشہور حدیث ہے جو شخص کوئی ناجائز چیز دیکھے اس کو ہاتھ سے بند کر دے ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے بند کر دے زبان سے بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل سے تو اس پر نکیر کرے اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے اس قسم کی اور بہت سی نصوص ہیں جن میں سے بعض میں اپنے رسالہ تبلیغ میں ذکر کر چکا ہوں یہ ارشادات ان حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اور جس درجے کا حق سمجھتے ہیں اس کو اسرار سے بیان فرمائیں گے اور شائع کریں گے اور اس کے خلاف پر نکیر کریں اور شدت سے کریں البتہ یہ ضروری ہے کہ نکیر کرنے والا اس کا اہل ہو کہ نکیر کر سکے ہر شخص کا اہل نہیں ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا اس میں نہ تشویش کی کوئی وجہ ہے نہ کوفت کی البتہ میرا بھی دل چاہتا ہے اور تمنا اور دعا ہے کہ مسلمان خصوصاً اپنے اکابر ایک نظریے پر متفق ہو جائیں اگرچہ اس میں تنگی ضرور ہو جائے گی کہ اختلاف کی وسعت جاتی رہے گی لیکن اور بہت سی مذرتوں سے خلاصی بھی ہو جائے گی مگر اس کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فریق کے اکابر کو سب و شتم کرے نہ یہ کہ ان کے غیر واقعی عیوب پھیلائے کہ اس میں نیکی برباد گناہ لازم بجائے نفع کے صرف نقصان ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر بھی غور کر لیں لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحاش ولا بدی دوسری حدیث میں ہے سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر ایک حدیث میں ہے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام کے مدعی ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے تم لوگ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچایا کرو اور ان کو عار نہ دلایا کرو ان کے عیوب کے در پہ نہ ہوا کرو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے در پہ ہو جاتا ہے اللہ جل شان ہوں اس کے عیب کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اللہ جل جلال ہوں جس کے عیب کے در پہ ہو جائیں اس کو پردے کے اندر بھی رسوا فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ سمجھدار اور پکے لوگ جو حالات سے بھی واقف ہوں اور اہل علم بھی ہوں کہ ہر بات کا شرعی درجہ سمجھ سکے متحمل مزاج بھی ہوں جائیں طویل طویل گفتگو کریں مفصل اور پکے صحیح حالات سنیں اور سنائیں ان شاء اللہ کسی وقت میں اختلاف رفع ہو جائے گا اور جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ ان کو معذور سمجھیں اور اپنی تقصیر پر میری طرح سے افسوس کریں لیکن گالیاں دینا یہ عام مومنوں کو بھی جائز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ابھی نقل کیا گیا ہے کہ سباب المؤمن فسوق مومن کو گالیاں دینا فسق ہے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو حریرہ حضرت سعد حضرت عبداللہ ابن وفر حضرت عمر بن النعمان اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم اتنے جلیل القدر اور اکابر صحابہ نے نقل کیا ہے پھر چہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کو گالیاں دینا برا بلا کہنا کہ اس میں اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے کسی کا کیا نقصان ہے سبحانک اللہم و بحمدی اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر قواتو علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے پر وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد عدنت بالحرب بخاری جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دنیا میں کون شخص فلاح پا سکتا ہے اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے اس پر متنبع فرمایا ہے چنانچہ الفاظ بالا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہ حضرت میمونہ حضرت معاذ حضرت انس حضرت ابو امامہ حضرت وہب رضی اللہ عنہم سے بھی نقل کی گئی ہے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی پر اتر آیا ایک حدیث میں آیا ہے جو میرے کسی ولی کی احانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے فتح الباری حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا معاذ کیوں رو رہے ہو عرض کیا کہ میں نے اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں مبادہ میں کہیں مبتلا ہو جاؤں میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے مقابلہ کرتا ہے حاکم مستدر ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جلال جلالہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے مقابلے میں آتا ہے میں اپنے اولیاء کی حمایت میں ایسا ناراض ہوتا ہوں جیسے غضبناک ناک شعر در منصور حضرت وحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داود کی کتاب زبور میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے جو شخص میرے کسی ولی کی احانت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلے پر اتر آیا ہے در منصور کتنا سخت اندیشناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے جس کی لڑائی ہو اس کا بھلا ٹھکانہ کہاں اور پھر اگر اس کے معاوضے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں نہ کان آنکھ جاتے رہیں تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی تکلیف بہرحال ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توبہ کی امید ہے لیکن خدا نخواستہ کوئی دینی نقصان پہنچ جائے کسی بد دینی میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہو ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شاہ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو بجز اس گناہ کے اور سود کھانے کے کہ حق تعالی شاہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے مرقاج شرح مشکات صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے بندے کی لڑائی دلالت کرتی ہے خاتمہ بد ہونے پر ایک مسلمان کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا انتہائی مرغوب اور لازوال نعمت ہے اور جس چیز سے خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی شیخ احمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ ان حضرات صوفیہ پر انکار کرنا جو سنت کے متبع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں بالخصوص وہ حضرات جو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف اور اسرار کے حامل ہوں زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے بڑی سخت وعید اس بارے میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے ایسے شخص کے خاتمے کے خراب ہونے کا معاذ اللہ اندیشہ ہے اس کے بعد موصوف نے بہت طویل بحث اس میں کی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں بہرحال میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ وہ اللہ والوں سے ذرا بھی دل میں کدورت نہ رکھیں ورنہ مجھ سے تعلق نہ رکھیں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تاکید فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدی اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسولہ الكریم آداب اور سنن و فرائض کے ساتھ استخفاف کی سزا حضرت اقدس بقیت السلف حجت الخلف شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ذالک بما آصع و یعتدون کے ذیل میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے کہ ان یہود کو کفر اور انبیاء کے قتل پر جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہ خصلت نافرمانی کی ان میں آہستہ آہستہ محکم ہوتی گئی اور یہ لوگ گناہوں میں حد سے تجاوز کرتے گئے یہاں تک کہ ان گناہوں کو بہتر جاننے لگے اور جو ان گناہوں ان کو گناہوں سے منع کرتا تھا اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انبیاء کو جو گناہوں کے منع کرنے میں مبالغہ کرتے تھے قتل کر ڈالا اور قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا اور یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی فطور پھر تغیر پیدا کر دیتا ہے اسی وجہ سے علماء ربانی گناہوں کی مداومت سے نہایت ہی تاکید سے منع کرتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور جو چیز ان سے مانے ہو اس کی برائی دل میں جم جاتی ہے حتیٰ کہ آخر نوبت کفر کے حدود تک پہنچ جاتی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے منتہا و آداب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائب ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة جو شخص شریعت کے آداب کو خفیف اور ہلکا سمجھتا ہے اس کو سنت سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے اور جو شخص سنت کو ہلکا اور خفیف سمجھتا ہے اس کو فرائض کی محرومی سے سزا دی جاتی ہے اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے یہ بہت ہی سخت اندیش ناک بات ہے شریعت کے معمولی آداب کو بھی استخفاف اور فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اس سلسلے کی ہر کڑی اپنے سے اوپر کی دولت سے محرومی کا سبب بنتی ہے چاہیے کہ اہل اللہ کے احترام کو جو اہم آداب میں ہے اور جب آداب کے ساتھ استخفاف کا سلسلہ فرائض کے استخفاف اور منتہا میں کفر تک پہنچانے والا ہو تو تم ہی سوچو کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے لوگ معمولی آداب اور معمولی گناہوں کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر ہر جز کچھ ایسا آپس میں مرتبط ہے کہ ہر کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے اللہ جل شانہ ایک سنت ان سے اٹھا لیتے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹتی مشکا شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی شخص کے ہلاک فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا اور شرم کو زائل کر دیتے ہیں اور جب وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اس کو دیکھیے گا کہ وہ سیارہ اور لوگوں کی نگاہ میں مبغوض بن جائے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس سے امانت زائل ہو جائے گی اور وہ خائن بن جائے گا اور علل اعلان خیانت کرنے لگے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس کے دل سے رحمت نکال لی جائے گی اور وہ مخلوق پر شفقت نہ کرے گا اور جب اس درجے پر پہنچ جائے گا تو لوگوں کے یہاں مردود اور ملعون بن جائے گا اور جب اس درجے پر پہنچ جائے گا تو دیکھیے گا کہ اسلام کی رسی اس کے گلے سے نکل جائے گی جامع صغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے اور جو مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے جامع صغیر کتنی سخت بات ہے کہ جب عام مسلمانوں کو یہ حکم ہے تو اللہ والوں کو اذیت پہنچانا جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں کتنا سخت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلم على رسول الکریم اہل اللہ پر اعتراض علامہ شارانی طبقات قبرا میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب بخشی جو مشائق صوفیہ میں ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا خوگر بن جا ہو جاتا ہے شیخ ابو حسن شات علی جو اکابر صوفیہ اور مشہور ائمہ تصوف میں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو جگڑالو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ابتلا رہا ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں لیکن خاص خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے کسی کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے شیخ نے آگے چل کر ان اسباب کو مفصل ذکر فرمایا ہے جو مشائق پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں من جملہ ان کے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض مشائق لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں کہ وہ عمرا اور اغنیا سے ملتے جلتے ہیں اور ان لوگوں کو اس اعتراض اس سے اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یکسوئی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر علم و عبادت میں مشغول ہوتے لیکن وہ معترض اگر اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ عمرہ سے ملنے والا شخص اپنی ذات کے لیے مل رہا ہے یا کسی دینی غرض اور دینی منفعت کے لیے یا مسلمانوں کی کسی بہبود کے لیے اور ان سے کسی مذرت کے رفع کرنے کے لیے مل رہا ہے حالانکہ بسا اوقات ایسی مصالح کی بنا پر ان لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے اور ان سے علیحدگی اختیار کرنا حرام بن جاتا ہے طبقات اہل اللہ کبھی انتقام بھی لیتے ہیں اور اس کی مصلحت یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ اہل اللہ بعض مرتبہ اپنے برا بلا کہنے والے سے انتقام لے لیتے ہیں اور یہ چیز ظاہر بینوں کے لیے حجاب کا سبب بن جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عوام کی طرح جذبات سے مشتعل ہو جاتے ہیں حالانکہ بعض اوقات یہ بڑی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے حضرت مرزا مظہر جانان جان اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد صاحب کے والد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کسی عورت نے گستاخی کی انہوں نے صبر و سکوت فرمایا اتنے میں دیکھا کہ غیرت الہی جوش جوش انتقام میں ہے شیخ نے فوراً ایک شخص سے جو اس وقت موجود تھا کہا کہ اس عورت کے ایک تھپڑ مارے اس کو تردد ہوا ادھر وہ عورت گر کر مر گئی اس قسم کے واقعات مشاہد کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس نوع کی سزا کسی دینی مصیبت میں ابتلا سے بہت سہل ہے حضرت شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور اولیاء میں ہیں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان درو جو علماء یا مشائق صوفیہ پر بلا کسی شرعی وجہ کے اعتراض کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ جل شاہ کی نگاہ حفاظت سے گر جاؤ گے اور اللہ کی ناراضی اور غصے کے سزاوار ہو گے طبقات کبرا اہل اللہ سے محبت اور حدیث المرء مع من احب شیخ ابو الفوارث شاہ ابن شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے کہ ان کی محبت اللہ جل شانہ کی محبت کی علامت ہے نزہت البساتین اس لیے تمہیں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے جتنی محبت اور تعلق پیدا کر سکو اس میں ذرا کمی نہ کرنا امید ہے کہ میری یہ نصیحت قبول کرو گے فارسی شعر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کا شمار اور حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے یا ملاقات کے اعتبار سے ان تک نہیں پہنچ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا تیار کر رکھا ہے کہ انتظار و اشتیاق میں ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے سوا کچھ تیار نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت مجھے محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس حدیث کے سننے سے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہوئی مشکات شریف اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے جتنی بھی خوشی ان حضرات کو ہوئی ہو پرین قیاس ہے میں ان حضرات کی محبت کے چند قصے اپنے رسالہ حکایات صحابہ میں نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں اس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھو اس سے اندازہ ہوگا کہ دین پر مر مٹنا کیا ہوتا ہے اور ان حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے لہذا خود ہی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے مشکا شریف سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی و نسلم علیہ رسول الکریم یہ مضمون احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنا اور بے دین لوگوں سے علیحدگی اور اجتناب کرنا اہتمام سے ارشاد فرمایا گیا ہے اہل اللہ سے جتنا تعلق اور محبت پیدا ہو سکے وہ اکثیر ہے دونوں جہاں میں کام آنے والی چیز ہے فارسی شعر اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو دریغ نہ کرنا اور بے دین لوگوں سے جتنا بھی ممکن ہو احتراز کرنا اور یکسو رہنا حضرت لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جاہل کی دوستی میں کبھی رغبت نہ کرنا کہ تیرے تعلق سے وہ اپنی حرکتوں کو تیری نگاہ میں اچھا سمجھنے لگے اور حکیم کی ناراضی کو ہلکا نہ سمجھنا کہ وہ اس وجہ سے تجھ سے اعراض کرنے لگے در منصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح اور بہتر ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تو تب بھی اس کی خوشبو تو پہنچے ہی گی اور برے ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بٹی کا دونکنے والا ہو اگر کوئی چنگاری وغیرہ گر گئی تو بدن جلا دے گی یا کپڑے جلا دے گی اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو اس کا دھواں اور بو تو پہنچے ہی گی بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا صلحہ کی مجلس میں بیٹھا کر اس سے تو بلائی کو پہنچے گا اور ان پر رحمت نازل ہوگی تو تو تو اس میں شریک ہوگا اور بروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی تو کی توقع نہیں اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو تو بھی شریک ہو جائے گا در منصور اس لیے بری صحبت کے اثرات سے بہت احتراز کرنا چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو اکثیر سمجھنا چاہیے ان کی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب ہوتی ہے قابل صحبت مومن کا معیار البتہ جیسے ہر چیز میں اصلی و نقلی کا امتیاز کیا جاتا ہے سچ اور جھوٹ کو پرکھا جاتا ہے یہاں بھی فریب اور دھوکے سے بچنا ضروری ہے فارسی شعر مغالطے سے برے کو بھلا سمجھ کر پھنس جانا زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کا معیار شریعت مقدسہ کا عمل ہے کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو نماز روزہ اور شریعت کے سب احکام کا پابند ہو وہ نیک ہے شریعت کے خلاف چل کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ بن جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں مشکال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی صورت دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جن کی بات سے علم ترقی ہوتی ہے جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے جامع صغیر اس لیے محبت اور تعلق رکھنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس کے دینی حالات معلوم ہوں اور شریعت کے موافق اس کا ہونا محقق ہو جائے لیکن جس شخص کا حال معلوم نہیں نہ یہ معلوم کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف اس سے تعلق نہ رکھنا چاہیے البتہ محض سنی سنائی باتوں سے اس پر کوئی حکم لگا دینا یا برا بلا کہنا بے جا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تو اس پر قادر ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو اس کو اختیار کر یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہے مشکات